جریر نے منصور سے انہوں نے مجاہد سے انہوں نے تاؤس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا فتح کے دن جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکلو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو انتیس